زمزم تو عام بھی شفا بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمزم کھانے کا کھانا ہے اور بیماریوں سے شفا ہے زمزم پینے کا طریقہ اور آداب حضرت محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا اسی دوران ایک شخص ان کے پاس آیا انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو اس نے کہا زم زم سے فرمایا کیا تم نے زمزم ویسے پیا جیسے پینا چاہیے اس نے پوچھا کیسے پینا چاہیے فرمایا جب زمزم پینا ہو تو اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لو بسم اللہ پڑھو اور پھر تین سانس میں پیو اور اتنا پیو کہ پسلیاں تک پسلیاں تن جائیں پھر پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقین کے درمیان پہچان کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ منافقین اتنا پیٹ بھر زمزم نہیں پیتے کہ پسلیاں تن جائیں روزہ تھر پر حاضری حصول شفاعت کا ذریعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے پاس خالص میری زیارت کے لیے آیا میری زیارت کے سوا اس کا اور کوئی کام اور مقصد نہیں تھا تو قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا مجھ پر لازم ہو گیا یعنی حج کے بعد روزہ اطہر کی حاضری سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے مسجد نبوی کی ایک نماز حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز دیگر مساجد کی ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے